بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و سلام یا رسول اللہ السلام و سلام یا حبیب اللہ السلام و سلام یا نبی اللہ آلک و اصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حج اسلام کے ارکان میں سے چوتھا اور اہم ترین رکن ہے جو مالی اور بدنی عبادات کا مجموعہ ہے حج قرب الہی اور عشق و محبت کی داستان ہے بندہ مومن عشق الہی میں بے خود ہو کر کفن نما لباس زیب تن کیے ہوئے ننگے سر بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ لبیک اللہ لبیک کی صدایں بلند کرتا ہوا سہنے حرم میں داخل ہوتا ہے اور دیوانہ وار کابت اللہ کے گرد چکر لگاتا ہے کبھی صفا مروا پر دوڑتا ہے اور پھر تلاش محبوب میں شہر مکہ کو چھوڑ کر بندگی اور وابستگی کے احساسات سے سرشار ہو کر مینا ارافات اور مزدلفہ کی مقدس وادیوں کی جانب روانہ ہو جاتا ہے غرض مختلف انداز میں محبت الہی میں گم ہو کر اس رسم عاشقی کو ادا کرتا ہے جس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے الحمد للہ یہ سوجل مدنی چینل کے سلسلے زیارات ہرمین طیبین کے گزشتہ سلسلے میں ہم نے سفر حج کے دلکش پرکیف اور پرسوز مناظر کو ملاحظہ کیا انشاءاللہ اللہ آج کے سلسلے میں ہم اس محبتوں کے سفر کے مزید مناظر کو دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے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 آج سوئے عرفات رواں دوا ہیں لبیک کی سدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے رب سے مغفرت کی بھی طلب کرنے کے لیے یہ تمام اشاعت احرام کی چادریں پہنے سوئے عرفات رواں دوا ہیں آپ یہ مناظر بھی دیکھتے جائیں گے اس وقت یہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلہ دنیا کے کئی ممالک سے اسلامی بھائی یہاں جمع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک مدنی قافلے کی صورت میں انشاءاللہ شاء اللہ سوئے عرفہ روانہ ہوں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم سب کے ساتھ اس پورے سلسلے میں رہیے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ مبارک سفر عطا فرمائے اور اس سفر کی برکت نصیب فرمائے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والبل لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک إن إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك لك لك لا لا شريك شريك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك اللهم اللهم ماتا لری لم لری گئی وا لند ہمقدس وادی میں رات گزار اور پانچ نمازیں ادا کرنے کے بعد یہ مدنی قافلہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین کی رہنمائی میں سوئے ارافات روانہ ہوا

اپنی آنکھوں کا اپنی زبان کا خیال رکھتے ہوئے نگاہیں نیچی کیے ہو سکے تو اشکباری کرتے ہوئے دور و سلام کی سدائیں بلند ہوں لبیک کی سدائیں بلند ہوں اور سوئے عرفات روانہ ہوں ایک دوسرے کا خیال بھی کرتے چلیں راستے میں لنگر رسائل کا بھی سلسلہ رہے گا انشاءاللہ اور جہاں جہاں امیر قافلہ کی اجازت ہوگی وہاں پر قافلہ رکے گا الحمدللہ ہمارا یہ بدری قافلہ وکیل اختار رکن شورا سید محمد ابراہیم باپو کی قیادت میں انشاءاللہ شاء روانہ ہوگا انشاءاللہ ابراہیم باپو ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ ہم ان کی اطاعت کرنے کی نیت کرتے ہیں جہاں جائیں انشاءاللہ ہمیں فرمائیں گے ہم رک جائیں گے اور جب چلنے کا وقت دیا جائے گا جو وقت دیا جائے گا اس وقت پر تیار ہو کر انشاءاللہ شاء قافلے کے ساتھ چلیں گے ایک بات کا خصوصی خیال رکھیے گا کہ سفر کافی طویل ہے تو ہم دو تین ممکن ہے کہ تین مقامات پر ہم اسٹے لیں گے بریک لیں گے تو آپ جو وقت دیا جائے اسی وقت میں تمام معاملات سے فارغ ہو کر انشاءاللہ شاء کافلے کے ہمراہ ہو جائیے گا اور راستے کے اندر بھی انشاءاللہ شاء نیکی کی دعوت کا موقع ہمیں ملتا رہے گا دیگر ممالک کے لوگ کئی ممالک کے مختلف زبانوں بولنے والے ہمارے سامنے سے گزریں گے تو ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس مختلف زبانوں میں رسائل بھی موجود ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی تقسیم کرتے رہیں گے ہمارے پاس الحمدللہ ناگواں اسلامی بھائی بھی ہیں تو انشاءاللہ شاء مناجات بھی سنتے رہیں گے تو مل کر انشاءاللہ ہمارا یہ سفر رہے گا اللہ تبارک و تعالی ادب و شوق کے ساتھ سنت کے مطابق ہم سب کو یہ مبارک سفر کرنے کی توفیق عطا سلو الحبیب لا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الله وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين آمين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 ہم نے عزم کیا ہے عرفات کے میدان میں جانے کا مولا ہم سے کوئی رفت نہ ہو مولا اے اللہ ہم سے کوئی صرف نہ ہو بولا ہم سے کوئی جدال نہ ہو مولا کوئی فضول کلام نہ ہو مولا کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو ہم سے مولا بولا کوئی گناہ نہ ہو مولا مولا اس سے فرق ہمارا قبول فرما اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اے اللہ ہم گناہ معاف کروانے آئے ہیں مولا ہمارے گناہ کو معاف فرما اے العالمین رحمتوں کے صدقے میں اے اللہ مغفرت کے صدقے میں اچھوں کے صدقے میں مولا میں اچھا بنا ہم جب وہاں سے پلٹے ہیں تو اچھے ہو کر مولا اطلاع اچھا بنا دیا کاری سے دیں دکھاوے سے بچا لے مولا کی دولت عطا فرما گناہوں سے بچا لے مولا نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے عاشق رسول بنا دے عاشق قرآن بنا دے عاشق درد و سلام بنا دے مولا بیماروں کو شفا عطا مقروضوں کو بارہ کرتے بھی عطا فرما جب جنہوں جنہیں دعاؤں کے لیے کہا تھا مولا ان کی دعائیں قبول فرما جو بیمار تھے اللہ ان کو اچھا کر دے جو مقروض سے بارے کرتے سے نجات ہم جو بے اولاد سے اولاد عطا کر جن کی رشتوں میں رکاوٹیں ہیں دور کر دے مولا ہمارے دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا ہمارے مدنی چینل کو عروج ترقی عطا اے اللہ ہمارے مدنی چینل کو نظر بس سے بچا اے الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو ندامت ساتھ رہے مولا شرمندگی ساتھ رہے مولا قبولیت ساتھ رہے مولا مستقا کا بنا دے مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا ہمیں محروم نہ لوٹا اے اللہ ہم لوٹے مولا تو مسرت لے کر لوٹے اے اللہ بخش لے کر لوٹے اے اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے مولا محبوب علیہ السلام کی عرفات کے سفر کا واسطہ مولا محبوب کی عرفات کی دہاؤں کا واسطہ محبوب کے پاکیزہ آسو کا واسطہ مولا ہماری دہائی قبول فرما لے مولا ہماری دہائی قبول فرما لے ہمارے سفر کو قبول فرما لے ہمارا چلنا قبول فرما لے اے اللہ ہمارا حقوق قبول فرما لے حقوق عرفہ قبول فرما لے مولا ہم سب کی جملہ دعائیں قبول فرما دیں دعوت اسلامی کے پانی امیر دعوت اسلامی کی عمر اور امن برکتیں آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما اے اللہ آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما ہر دعوت اسلامی والے کی حفاظت فرما سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا پاکستان کے خیر پاکستان کو نظر وقت بچا اس کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دوں مولا جملہ دعائیں اے اللہ راہ عرفات کے سب سے مقبول فرما اس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا کہا کر دے پوری ہر تو ہر بیٹ کو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم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 لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لا لا لا شريك شريك شريك لك لك لك لك إن الحمد والنعمة والملك اللهم إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك چلے ہندا مدا لبيك مل گل کلا چلی گلا گلبئی انگا

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد کی باتیاں والملك لا شريك لك کی باتیاں ایکش جاک کی بڑا ہی پرکیف سما تھا ایک عجب کیف و مستی کے عالم میں یہ مدنی قافلہ سوئے عرفات رواں دواں تھا راستے بھر ذکر و درود اور ناپخانی کا سلسلہ جاری رہا حج اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ایسا رکن ہے جو اجتماعیت اور اتحاد و یگانگت کا آئینہ دار ہے حج کرنے والے کے لیے جنت ہے حجاج کرام اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی دعا قبولیت سے سرفراز ہوتی ہے حجاج نیکیوں کے حصول کی جانب ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں جانا نصیب ہو حج کا سفر میرے آقا نصیب ہو حج کا سفر

نہ پھرے ہمیں جانا نصیب ہو ہم شاید اس انداز میں نہ چل سکیں اگر آگے پیچھے بھی ہو جائیں اسی روڈ پہ رہیے گا کہیں ٹرن نہیں ہوئیے گا آگے ایک مقام پر آپ کو ان شاء اللہ قافلے کے اسلام بھائی مل جائیں گے وہاں پر عرفات کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھائی جائے گی یہی روڈ برقرار رکھیے گا شارہ فوج یاد رکھیے گا تیرہ نمبر خیمے میں ان شاء اللہ تمام اسلامی بھائی جمع ہوں گے اور وہاں پر ان شاء اللہ اجتماعی دعائیں عرفات بھی ہوگی اسی طرح اسی روڈ پہ رہیے گا اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو آگے ان شاء اللہ والے آپ کو میدان عرفات میں داخل ہونے سے پہلے راہ عرفات کی دعا مانگی گئی اور پھر یہ مدنی قافلہ عرفات کے مقدس میدان میں داخل ہو گئے ہاں ارافا حج کا رکن اعظم ہے نو ذیل حجا کو دوپہر ڈھلنے سے لے کر دسویں کی صبح صادق کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی میدان ارافات میں داخل ہو گیا وہ حاجی ہو گیا وہ عرفہ ارافا کا دن نہایتی مبارک دن ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علی وسلم کا فرمانے علی شان ہے آج وہ دن ہے کہ جو شخص کان آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے گا اس کی مغفرت ہے حاجی کو آج کے دن بے روزہ ہونا سنت مبارکہ ہے نیز ممکن ہو تو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں آج کا دن اوروں کے عیب دیکھنے کا نہیں بلکہ اپنے عیبوں پر شرم ساری اور زاری کا دن ہے آج رحمت کے دروازے کھولے گئے ہیں مانگنے والے کے لیے ناکامی کی کوئی صورت نہیں اللہ کی رحمت کی گھنگور گھٹائیں جھوم جھوم کر آ رہی ہیں رحمتوں کی دھار بارش ہو رہی ہے سارے کا سارا ارافات شریف انوار و تجلیات اور رحمت و برکات میں ڈوبا ہوا ہے میدان عرفات مینا سے تقریباً گیارہ کلومیٹر فاصلے پر واقع وہ مقدس میدان ہے جہاں حجاج کرام نو ذیل حجا کو جمع ہوتے ہیں حج کے سارے اعمال کی جان اور پورے حج کا نچوڑ یہی وقوف ارافا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج ارافا عرفہ ہی حج ہے اس مقدس مکان کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے یہی پر سورہ معاہدہ کی وہ آیت کریمہ جس میں تکمیل دین کا مجدہ سنایا گیا نازل ہوئی چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے اليوم ترجمہ کنز الایمان آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا وقوف کوف ارافا کا دن ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ عالم اروا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ایک عہد لیا تھا جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ آراف میں کچھ اس طرح سے ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ترجمہ کنز ایمان اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا کیا میں تمہارا رب نہیں سب بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی مشکات المسابی میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ عہد اسی سرزمین یعنی میدان عرفات میں لیا گیا یہ عظیم دن ہمیں یوم قیامت اللہ کے حضور پیش ہونے کی یاد دلاتا ہے کہ کچھ اسی طرح سے مخلوق حشر میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوگی بعض روایات کے مطابق قیامت بھی اسی میدان یعنی میدان عرافات میں برپا ہوگی

وقوف عرفہ کے دوران شرکائے قافلہ اپنی انفرادی عبادت میں مصروف رہے نمازوں کے اوقات میں با جماعت نماز ادا کی جاتی رہی صفوں کو درست کر لیجیے پہلے اگلی صفوں کو پورا کریں پھر پچھلی صفوں کو بنائیے اللہ اللہ اکبر اکبر اللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام میدان عرفات میں اجتماعی طور پر دعا مانگی گئی آئیے میدان عرفات میں ہونے والی رکت انگیز دعا کے مناظر کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اللهم اللهم اغفر اغفر وارحم وارحم خير خير الراحمين الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا وقنا وقنا عذاب عذاب عذاب النار القبر الحشر وقنا حساب الميزان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار

ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ربنا ولا ولا تحملنا تحملنا ما ما ما لا لا لا لنا لنا به ملا مناتی رین عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت كريمنا أنت خالقنا سيدنا محمد صلى الله الله الله عليه وسلم راضيا راضيا راضيا منا منا منا منا ولا ولا تجعله تجعله يا يا اللهم ربنا تقبل انك انت السميع العليم

ہم ہتااروںٹکاروں بیکاروں ادا کرنے والے کس دباؤ کا پورا شکر ادا کرے کرے نہ کوئی عمل ہے کھلانے قابل کابلات نہ منہ ہے میرے کھانے کی جب اپنے زندگی کے آماد نظر رہے ہیں اللہ مولا تیرا پوچھنا جائے گا پورے اگر تمہیں سب سے بڑا چلے حیدرآباد پر کی گھر کو دیا ہمارے روشید کر دیا ہمارے مسلمان پر نہیں گری ہری سر گلاب

کی سے بچا دے اللہ میں سر میں سرکار کے ہاتھوں جامع موقع عطا کرنا کے لیے باؤ لاؤ لاؤ نے جمع ہوا ہے سیم پر میری مولا چند لوگ ایسے ہوں جن کو میرے عرض کا سایہ نہیں ہوگا اور پھر تقریروں میں ہمیں بھی شامل کروا لو ہونے والوں میں کئی ایسے مسلمان ہوں گے ان لوگوں کو بولا حساب و کتاب جانے والے چاہیے مولا حساب و کتاب ہوا میرا مارا بولا بغیر حساب ہی کے بولوشی کی سوالی بن تیرے یہ بندے جمع ہوئے تیری بندیاں بھی ہوا میں شامل ہوں گی کئی ممالک سے ٹیلی فون پر بھی بولا اسلامی آئی ہوا میں شامل ہے جو جو ہے شامل ہو جائے اے پانی مولا ہم سب کو بنا عیسام کے نام سے بندہ جب یہاں سے کے بہت ہی بچے اچھا ہوئے بولا مولا ہم بڑی زندگی لے کر آئے ہمار بنا دے بار براد بنا دو منہ اللہ آئندہ سلسلے میں ہم مدنی قافلے کی عرافات سے مزدلفہ روانگی وقوف مزدلفہ سمیت سفر حج کے بہت سے پرکیف مناظر لے کر حاضر ہوں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی آمین بجا ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر